سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں مجھے سحری کی دعوت دی اور فرمایا اس بابرکت کھانے کی طرف آؤ حدیث نمبر سینتیس سو چھبیس مسند احمد